حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کے لیے دو اجر ہیں اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا مملوک غلام جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے اور ایک وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو وہ اس سے ہم بستری کرتا ہو پس وہ اسے آداب سکھائے اور اچھی طرح سے معدب بنائے اس کو بہترین زیور تعلیم سے آراستہ کرے پھر اس کو آزاد کر دے اور اس کے بعد اس سے شادی کر لے تو اس کے لیے دو اجر ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر گیارہ